بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت النصر اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فتوحات کے بعد استغفار اللہ تعالیٰ کی نصرت ملنے کے بعد استغفار عظیم کامیابی اور قبولیت ملنے کے بعد استغفار کام خوش اسلوبی سے پورا ہونے کے بعد استغفار ذمہ داری ادا ہو جانے کے بعد استغفار اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری میں استغفار اپنے دینی کام کی حفاظت اور ترقی کے لیے استغفار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے استغفار استغفار کے بے شمار فوائد اور فضائل سمجھانے والی سورہ مبارکہ ترجمہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ چکی اور آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہوتے دیکھ لیا تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے معافی مانگیے بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے وسطر یعنی اپنے لیے اور امت کے لیے استغفار کیجئے کلام برکت یعنی قرآن میں ہر جگہ وعدہ ہے فیصلے کا اور کافر شتابی کہتے تھے یعنی جلد فیصلہ مانگتے تھے حضرت کے آخر عمر میں مکہ فتح ہو چکا قبائل عرب دل کے دل یعنی لشکر کے لشکر مسلمان ہونے لگے وعدہ سچا ہوا اب امت کے گناہ بخشوا کر کے درجہ شفاعت کا بھی ملے یہ سورہ اتری آخری عمر میں حضرت نے جانا کہ میرا جو کام تھا دنیا میں کر چکا اب سفر ہے آخرت کا اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح حمد اور استغفار میں اضافہ فرما دیا نمازوں میں بھی اور نمازوں سے باہر بھی احادیث مبارکہ میں اس تسبیح و استغفار کے کئی الفاظ وارد ہوئے ہیں مثلاً سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان الله وبحمده واستغفر الله واتوب اليه سبحان ربي وبحمده واستغفره انه كان توابا سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه